برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر کیا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سلسلے میں تو تمہارے لیے آیت سیف کافی ہوگی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار بیالیس یہ حدیث صحیح ہے